حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی گزرا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو تیئیس